الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے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 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المکمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رزا اللہ کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا اب کہیے ان شاء اللہ جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا کہوں گا اور جہاں جہاں سرکار مدینہ کا اس میں گرامی آئے گا درد پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زبان سے ادا کروں گا دوران سلسلہ باتیں نہیں کروں گا ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا اور جب جب سلو کی صدا سنوں گا تو صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھوں گا پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا جی اب اماد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف الحمد حال آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ رب العالمین کا احسان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے ماشاء اللہ جی کہاں سے شروع کریں گے کیا کیا مدنی گلدستے ہیں آج ہمارے مدنی ماہ کے لیے اچھے اخلاق میں ہم ایک آپ کو بیان کریں گے صدق یہ بتاتے ہیں اس کو سچ کو کہتے ہیں اور تکبر ایک برا اخلاق میں سے وہ بیان کیا جائے گا اچھا صدق کی تعریف یوں سمجھیے مقامات ہلاکت پر یعنی جہاں سچ بولنے میں خطرہ ہو وہاں حق بات کہنا سچ کہلاتا ہے یعنی جو بات اچھا۔ کہہ رہا ہے وہ واقعی ایسا ہی ہو سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے بلکہ بلا اجازت شرعی جھوٹ بولنا گنا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حضور صلی اللہ تعالی علی واری وسلم کا فرمان ہے جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور جگہ فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں یعنی سچائی اور نیکی دونوں جنت میں لے جانے والے سبحان اللہ اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ جہنم کے ساتھ ہے اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں جبھی تم نعرہ لگاتے ہیں جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ سچ جاری رہے گا ان شاء اللہ پیارا مدنی منو سچ بولنے کے بہت فائدے ہیں سچ بولنے والا اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے سچ بولنے والے سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں سچ بولنے والے کے کاروبار روزی میں برکت ہوتی ہے سچ بولنے والے کو مومن قرار دیا گیا ہے سچ بولنے والا نفاق سے دور ہو جاتا ہے سبحان اللہ سچ بولنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے سچ بولنے والے کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سچ بولنے والے کا رحمت الہی سے خاتمہ بالخیر ہوگا سبحان اللہ بولنے والا رحمت الہی سے قبر و حشر کی تکلیفوں سے بچ جائے گا سبحان سچ اللہ بولنے سبحان والے اللہ کا جنت میں داخلہ ہوگا اللہ تو سچ بولنے کی تو کیا ہی بات ہے اور امیر علیہ سنت کے اس پر پیارے پیارے مدانی پھول بھی ہیں آپ جی۔ کو دکھاتے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم سے کوئی گورنمنٹ چیز ٹوٹ جائے تو کیا ہم کسی اور کا نام لگا سکتے ہیں اگر خود اپنے سے کسی کی چیز ٹوٹ گئی اور دوسرے کا نام لیا تو ذرا یہ جھوٹ ہوا اور جھوٹ بولنا یہ ایک گنا ہے جھوٹ بھی ہوا دوسرے پر تہمت بھی ہوئی اور تہمت رکھنا الزام رکھنا دوسرے پر تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں پر الزام تراشی کرتے تھے الزام لگانا تو مت لگانا توبہ توبہ نہ اچھے بچے ایسا کام کرتے ہیں نہ اچھے آدمی ایسا کام کرتے ہیں برے لوگوں کا کام ہے برے بچوں کا گندے بچوں کا کام ہے دوسرے کا نام لے لینا سچ بچاتا ہے دنیاوی طور پر اگر کوئی تکلیف آ بھی گئی سچ بولنے کی وجہ سے تو آخرت کی بہت بڑی تکلیف سے یہ بچ جائے گا اور جھوٹ میں اگر دنیاوی طور پر کوئی عزت مل بھی گئی تو آخرت کی ذلت اس کا جو مقدر بنے گی اس کا کیا تو ہمیں اسلام کوئی بھی ایسا اصول نہیں سکھاتا جس میں ہم پھنسے اور ہماری تجلیل ہو تو جو کچھ اللہ اور رسول نے فرما دیا وہ حق حق اور حق ہے تو سچ ہی بولنا ہے چاہے کچھ ہی ہو جائے اور جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے کہ قرآن کریم میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ گنا کا کام ہے جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حضرت سیدنا منصور بن معتمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ انل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں گھروں میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی نہ دانستہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی لیکن انجانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو اس کو پیار کرتے ہوئے بہلاتے ہوئے بولتے ہیں بیٹا کس نے مارا کس نے مارا تو وہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اس نے مارا ہے تو یہ تومت الزام ہے اس نے نہیں مارا جبکہ نہیں مارا لیکن اس بچے کو کیا گنا پوچھنے والا سوچے کہ اس نے کتنا بڑا یعنی کہ کارنامہ انجام دیا کہ ایک بچے کو جھوٹ بولنے کی تعلیم اور دوسرے پر تہمت رکھنے کی تعلیم وہ دے رہا ہے اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے مذہبی گھرانوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہوگا تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کو خامخوا نہ پوچھا کرے کس نے مارا ہوتا کیا کہ بعضوں کا کوئی پیار کرتا ہے تب بھی بچہ تو بھی پھر جاتا ہے اور روتا ہے تو اب بچے پر تو کوئی جرم نہیں ہے لیکن یہ جو کر رہا ہے نا اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی گناہ ہوا یا جہنمی ہو گیا لیکن یہ مس ٹریننگ یہ کر رہا ہے بچے کی انجانے میں تو ایسا نہ کیا جائے ہو تعالیٰ عالم عالم ازب صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم واہ ماشاء اللہ زوجل کتنے پیارے مدنی پھول ہمارے امیر سنت دامت برکاتوں میں لالیہ نے مدنی منو مدنی منیوں کے حوالے سے عطا فرمائے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جو امیر سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اب یہ کہ اگر آپ سے نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے تو اگر آپ سے نقصان ہوا ہے تو آپ اس کا اظہار کر دیں جی یہ مجھ سے نقصان ہو گیا ہے تو بس اوقات یہ کہ سامنے والا آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے لیکن بس اوقات یوں بھی ماحول بن جاتا ہے کہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر امی یا ابو معلوم کرنا ہے یہ گلاس کس نے توڑا کہ میں نے تو نہیں توڑا ایک جھوٹ جب یہ ٹوٹا نا جب گلاس تو میں تو یہاں تھا ہی نہیں کتنے جھوٹ ہو گئے دو جھوٹ امی پھر پوچھتی ہیں آپ کو معلوم ہے اچھا پھر تیسرا جھوٹ یہ کہ جب شاید یہ چھوٹے بھائی نے توڑا ہوگا کتنے جھوٹ ہو گئے تین جھوٹ اور پھر آپ کو تو ہے امی کہ میں کتنی دیکھ بھال سے کام کرتا ہوں میں تو سمجھدار ہوں یہ تو میں نے توڑا ہی نہیں مجھ سے ٹوٹ بھی نہیں سکتا اب اس قسم کی بات ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بولنا پڑے اور پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب جھوٹ کھلتا ہے نا تو پھر یہ جھوٹ یہ جھوٹ یہ جھوٹ یہ جھوٹ جب بول لیتے ہیں نا پھر امی کو بھی غصہ آتا ہے ابو کو بھی غصہ آتا ہے اور پھر ناراضگی بھی مول لیتے ہیں تو یہ کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے وہ بس اوقات تو سچ بھی بول رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے جس طرح وہ ایک کہانی ہے نا کہ چرواہ تھا جو بکریاں چرا رہا تھا اب وہ ایک جھوٹ موٹ کا شور مچاتا ایک اونچی جگہ پہ بیٹھتا گاؤں والو شیر آ گیا میری بکریاں کھا رہا ہے اب گاؤں والے کیا کرتے اس کی بات پہ یقین کرتے کوئی کلہاڑی لے کر آتا کوئی ڈنڈا لے کر آتا کوئی نیا لے کر آتا کہ شیر کو اس سے مار بگائیں گے لیکن جیسی گاؤں والے جو ہے اپنے اوزار سامان وغیرہ لے کر آتے اس کو دیکھتے تو چروا کھڑا ہوا ہنس رہا ہوتا بولتا میں تو مذاق کر رہا تھا اب اس نے جھوٹ بولا پھر جو ہے کچھ دنوں بعد اس کو پھر مستی سوچتی پھر وہ چروا جو ہے پھر اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا گاؤں والو جلدی آ جاؤ شیر آ گیا ہے میری بکریاں کھا رہا ہے اب گاؤں والے پھر سامان وغیرہ لے کر آتے کہ شیر کو بگائیں گے اب وہ دیکھتے کوئی شیر وغیرہ نہیں ہے تو پھر جو اس کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے آتے لیکن ایک دفعہ ہوا یوں کہ حقیقت میں شیر آ گیا اب اس کی بکریوں کو جو زخمی کر رہا ہے بکریوں کو کھا رہا ہے اب یہ اوپر کھڑا ہوا شور مچا رہا ہے گاؤں والوں جلدی آ جاؤ شیر آ گیا ہے بکریاں کھا رہا ہے شیر آ گیا بکریاں کھا رہا ہے اب گاؤں والے آئے نہیں بولے جھوٹ بولتا ہے جب جاتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اب جب شیر نے جو نقصان پہنچایا اب یہ شیر تو چلا گیا اب یہ بیٹھا ہوا رو رہا اور اس کی بکریاں جو زخمی ہیں کچھ کو شیر کھا گیا اب گاؤں والے آئے انہوں نے دیکھا ارے واقعی میں شیر آ گیا وہ بول تو رہا تھا کہ شیر آ گیا کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا تو گاؤں والے کہنے لگے کہ ہم تو آنا چاہتے تھے لیکن تم نے اتنی مرتبہ جھوٹ بولا اتنی مرتبہ جھوٹ بولا کہ تم اپنا اعتماد ہمارے درمیان کھو بیٹھے تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ہاں۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایک اگر آپ سے نقصان ہو گیا تو آپ خود بتا دیں امی مجھ سے نقصان ہو گیا ابو مجھ سے نقصان ہو گیا کاجی صاحب مجھ سے نقصان ہو گیا استاد صاحب سے معافی مانگ لیں یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا تو ان شاء اللہ زبید امید ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے استاد صاحب آپ کو معاف کر دیں گے جی یعنی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سچ بولنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جی۔ سچ بولنے کی تربیت مدنی منو مدنی منو کی کرنا بہت لازم ہے اب ہم ایک برے اخلاق کی طرف آتے ہیں برے اخلاق میں سے ایک بری عادت تکبر ہے اس کا معنی یہ خود کو افضل دوسروں کو حقیر یعنی گھٹیا جاننے کا نام تکبر ہے میں تو بڑا آدمی ہوں اس کی مثال یہ کہ تکبر کرنے والی کو سمجھنا نا تو میں آپ کو بڑے آسان سے مثال سے سمجھاتا ہوں اچھا جس کے اندر تکبر پتہ چل جائے گا ہاں، آپ یوں سمجھے وہ نہیں یعنی آپ یوں سمجھے کہ تکبر کرنے والے کی حیثیت کیسی ہے اچھا۔ کیسا بےقوب آدمی ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک غلام بغیر بادشاہ کی اجازت کے بادشاہ کا تاج پہن کر اس کے تخت پر بیٹھ گیا وہ کیا ہو گیا ابو کی چادر لے لی میں ابو ہو گیا ہوں ہاں، یہ کرنے سے ابو نہیں ہوتے تو اب وہ تخت پر بیٹھ گیا اور تاج لے لیا تو جس طرح یہ غلام بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پائے گا بھائی تمہارا یہ منصب ہے تمہارے اوقات کا ہے آ کر آپ بیٹھ گئے ہو تو اسی طرح تکبر کی کوشش کرنے والا شخص اللہ عز و جل کی طرف سے سزا کا حقدار ہے اس کو سزا دینی چاہیے اتنی بڑی کام کر رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں رائی رائی رائی رائی رائی دکھائیں دکھائیں جی۔ دکھائیں یہ یہ ارے بھائی پورا آپ فریم میں دکھائیں چھوٹی چھوٹی رائی ایک چھوٹی سا دانا نہیں اب پورا دکھائے یہ دکھے کتنے سارے دانے کتنے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا پیارے مدری منو انسان کس قدر پہ بس ہے آپ سمجھے اپنی بھوک پیاس نیند خوشی غمی یادداشت بیماری موت اس کی مرضی سے نہیں آتی آپ چاہیں آج دو بجے بھوک لگے ساڑھے بارہ بجے لگ جاتی ہے آپ چاہیں کہ میں بیمار نہیں ہوں بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کی مرضی نہیں چلتی اس طرح کی چیزوں پہ اور ہر شخص روک بھی نہیں سکتا یہ بیماری آئی ہے ایک منٹ میں چلی جائے لا بیماری اپنے ٹائم سے آئے گی اپنی مرضی سے آئے گی اور اپنے ٹائم سے اپنی مرضی سے جائے گی عقل مند انسان آجی کرتا ہے دنیا میں تکبر کرنے والے کو بس اوقات اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ایسا و خوار کرتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبت بن جاتا ہے جیسے فرون اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالی کی نعمت پر تکبر کیا نافرمانی کی اور خود اپنے آپ کو رب کہنے لگا دیکھے کتنا وہ کتنا عرصہ ہوگا اس کو مرے ہوئے آج تک اس کی برائی بیان کی جاتی ہے تو پہلی چیز اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے تو اس پر دوسروں پر فضیلت کیا ڈال رہا ہے اگر آپ خوبصورت ہے اللہ نے خوبصورت بنایا اگر آپ طاقتور ہے اللہ نے طاقتور بنایا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کمزور کر دے چاہے تو بدسورت کر دے تو جس کی دی ہوئی چیز ہے اس کا شکر ادا کرے نہ یہ کہ دوسروں کو گھٹیا سمجھے تکبر کے بارے میں آپ کو ایک مدانی گلدستہ دکھاتا ہوں جی ارے جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے یہ تصور کیسے پیدا ہو کہ میں سب سے برا ہوں جواب عطا فرما دیں یہ منزل تو بہت کٹھن ہے بولنا بڑا آسان ہے کہ میں سب سے برا ہوں اس کے لیے تو بھرپور ذہن بنانا پڑے گا غور کرنا پڑے گا کہ کس کس کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے کے آتے تو اس سے کئی آپ کے سامنے ہو سکتا ہے چہرے ابھرے جس جو گھر کے بھی ہوں گے سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے سگی بہن بھی ہو سکتی ہے جس سے نوک جھونک چلتی ہو بازوں کا تو وہ گٹیا لگتی ہے جاہل ہے کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا کوئی بات نہیں سمجھتا پھر ایسے ایسا بھائیوں میں بھی بعض ہوں گے جن سے بڑی خار بازی رہتی ہوگی تو ان سب کے تعلق سے دل صاف کرنا ہے اپنا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے تو مطلب فجر میں بھی اٹھتا ہوں تو فجر میں جاگتا نہیں ہے تو میں ہی اچھا ہوں نا اس سے یوں بھی بولتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے یار اس سے تو اپنے اچھے ہیں یار کسی کا پیسہ تو نہیں کھاتے تو اس طرح کے بڑے بول بھی بعض لوگ بولتے رہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کون اچھا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت بے نمازی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ توبہ کرے گا اور پکا نمازی بن جائے گا تاج گزار بن جائے گا ولایت کا تاج اس کو عنایت ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں یہ اس کا مقام ہو اللہ کو تو سب پتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے کہ یار یہ بے نمازی ہے اس سے تو میں اچھا ہوں این ممکن ہے کہ یہ نمازی اس کا دل الٹ جائے اور یہ نماز چھوڑ بیٹھے نماز کو دل ہی نہ کرے تو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے تو اس لیے کبھی بھی کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں یہ مجھ سے حقیر ہے یہی تکبر ہے تکبر یہی ہے یہ تکبر ہے کہ اپنے کو کسی سے بہتر سمجھنا اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا گٹیا سمجھنا یہ تکبر ہے اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ حدیث شریف میں وعید ہے یعنی ابتدان پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اگر وہ معاف کر دے تو بے حساب جنت میں داخل کر دے تو وہ بے نیاز ہے ورنہ یہ کہ سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا اور اس میں ہر صورت میں ایمان پر خاتمہ تو شرط ہے ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا وہ بل آخر جنت میں تو جائے گا ہی تو وہ ہر حالیہ لیے کہ تکبر بہت بری چیز ہے تو اپنے آپ کو سب سے میں سب سے برا ہوں پھر میں سب سے برا ہوں یہ تکبر کا الٹ نہیں ہے تکبر کا الٹ جو ہے نا وہ آجزی ہے لیکن اپنے آپ کو سب سے اگر برا بندہ جانے اب زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل اس کی تائید نہیں کرتا تو اس لیے پورے معاشرے میں پوری دنیا میں جن جن سے مراسم ہے ان پر نظر دوڑا ہے جن سے مراسم نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے بھالتا ہے ان کو جانتا ہے آتا جاتا دیکھتا ہے اس کے بارے میں اپنے دل کی کیا کیفیات ہے یہ غور کرے کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا تو یہ نہیں سمجھ رہا تو انشاءاللہ کوشش کرے گا اپنے گناہوں پر نظر رکھے گا کہ یار میرے بہت سارے گنا ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو تو نظر ہی نہیں آتے اپنے کو تو پتا ہوتا ہے نا عام طور پر پتا ہوتا ہے آدمی کو جو دوسروں کو نہیں پتا ہوتا تو میرے یہ یہ گناہ ہے تو ایک چھوٹے گناہ پر بھی رب نے پکڑ لیا مجھے تو میں تو کہیں گا نہیں رہوں گا تو میں تو ہوں ہی سب سے برا اس لیے وہ یہ ذہن بنائیے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ تابعی علیہ رحمت اللہ القبی جب کسی بوڑھے آدمی کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا شرف رکھتا ہے اور جب کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میرے گنا اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو یہ میں نے جو حکایت آپ کو سنائی تکبر ایک رسالہ ہے یہ رسالہ اس کے سفر چھیاسی سے میں نے آپ کو حکایت سنائی یہ رسالہ پڑھنے والا ہے جنہوں نے سوال کیا ان کو چاہیے کہ یہ رسالہ دھو کر پی لے یہ مبالغہ کر رہا ہوں واقعی کہ یہ نہیں کہ وہ پانی میں ڈال دے اور پی لے تو اس کو پڑھنا ہے اچھی طرح غور سے پڑھنا ہے تو ان شاء اللہ اور یہ سب کو پڑھنا ہے تکبر ایک تعداد ہے جن میں موجود ہوتا ہے ایک تعداد ہے لیکن اس کا سمجھ نہیں پڑتے یہ پڑھیں گے تو ان شاء اللہ سمجھ پڑے گی کہ اپنے اندر تکبر ہے یا کیا اگر ہے تو اس کا فوراً سے پیشتر علاج کرنا ضروری ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ نے سنے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کے پیارے پیارے مدنی پھول تو ہمیں تکبر سے بھی بچنا چاہیے دیگر جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے اللہ ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجاتا علیہ